ابو احوس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اشعث بن ابو شاسا نے اسود بن یزید سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کی دیوار کے بارے میں دریافت کیا گیا کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی تو انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم پڑ گیا تھا میں نے عرض کی اس کا دروازہ کیوں اونچا ہے آپ نے فرمایا یہ کام تمہاری قوم نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں منع کر دیں اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب کا نہ ہوتا اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ ان کے دل اسے ناپسند کریں گے تو میں اس پر غور کرتا کہ حتیم کی دیوار کو بیت اللہ میں شامل کر دوں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو انچاس